مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا سامعین کرام اللہ تعالی کے معزز مقرب اور قریبی بندے بننا یہ کوئی بچوں والا کام نہیں ہے اور ہم نے ذہن میں جو نقشہ بٹھا رکھا ہے اور اپنے آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اللہ کے قریبی بندے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ کہ ہمارا ساتھی خشخشی داڑھی رکھا ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری داڑھی بری ہے تو ہم ولی ہو گئے وہ چار وقت کی نماز پڑھتا ہے ہم پجر میں اٹھتے ہیں تو ہم ولی ہو گئے اس کی عورت بے پردہ پھرتی ہے اور ہماری عورت پردے کے ساتھ ہے یہ ہمارے پاس معیار ہے ولایت کا کہ ہم پرتنے کے لیے مد مقابل مسلمانوں کو دیکھتے ہیں شہر والوں کو محلے والوں کو قریے والوں کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اپنے امتحان کے تقوی کے پرچے کے نمبرات ہم دینے لگتے ہیں وہ پنج وقتہ نمازی ہے تو میں تحجد گزاروں میں اشراق پڑھتا ہوں اوابین پڑھتا ہوں سورہ یاسین کی تلاوت سورہ ملک کی تلاوت سورہ واقعہ کی تلاوت اس سے بڑا کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے عجیب مسئلہ ہے چونکا دینے والا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے ہزاروں لاکھوں مرتبہ سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا لیکن توجہ ہم نے نہیں دی ہوگی کسی مسلمان کو اگر یہ کہا جائے رمضان کے روزے رکھے رکھنا آسان ہے بقرعید کے موقع پر حج اور عمرہ کے موقع پر ایرے غیرے نتھو خیرے سب چلے جاتے ہیں میں نے بتایا کہ فجر پڑھ کر اپنی مسجد میں رہ کر اشراق پڑھنے سے اللہ حج اور عمرے کا مقبول ثواب دیتا ہے نہ پاسپورٹ نہ ویزا نہ آپ کو ہوائی سفر نہ بحری سفر نہ بری سفر اللہ کی رضا اگر مطلوب ہوتی حج کا ثواب مطلوب ہوتا عمرے کا ثواب مطلوب ہوتا مسجدیں بھری ہوئی رہتی اولن تو مسلمان نماز کو آنا مشکل ان نمازیوں میں منافق کی جو دو نشانیاں ہیں کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے وہ صفت بہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے فجر کی نماز میں مغرب کی نماز میں آپ موازنہ کیجئے گا تعداد دیکھیے گا صفوں کو گنتی کیجئے گا اور پھر ان آنے والوں میں کتنے لوگ اشراق تک بیٹھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو حضرات عمرے کو جانا چاہتے ہیں یا حج بیت اللہ کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے فری خرچ دیا جائے گا کوئی امیر صاحب سیٹ صاحب حج بدل کے لیے اپنی ماں کے وصال لوگ ٹوٹ پڑیں گے مولانا صاحب میں جاؤں گا میں جاؤں گا اور ہر دن حج سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اللہ ہر دن ایک حج کا ثواب دینا چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں لوگ اللہ کے ساتھ لیکن آپ دیکھیے حج کو جانے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں قربانی دینے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں شب برات کے اندر شب قدر کے اندر تاخراتوں کے اندر اگر ان کو مخصوص قسم کی نماز بتائی جائے تو کتنا اہتمام لگتا ہے حسن بصری زمانے کے آ چکے ہیں پیرانے پیر آ چکے ہیں یہ کام کرنے کے بڑے آسان ہیں اور جن چیزوں سے مسلمان کو روکا گیا منع کیا گیا اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے اور ایک لمبی فہرست ہے لیکن اس میں ایک گنا نہ میں بڑا سمجھتا ہوں نہ نمازی نہ حاجی نہ امام نہ مختدی نہ عالم نہ جاہل اور اس گنا کے اندر سب کے سب برابر ہیں سرابر ہیں اور یہ گنا اس زمانے کے اندر ایسا ہے جیسے کہ میں نے تصویر کے بارے میں کہا کہ آج اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ تصویر کشی حرام ہے ویڈیو کشی حرام ہے کیمرہ لینا حرام ہے موبائل میں فوٹو پکڑنا حرام ہے تو اس کو ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ مدرسے میں پڑھا بھی ہے نہیں ہے کتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث کتنے بڑے بڑے عالم فضلہ ائمہ مدرسوں کی جلسے کی دستار دستار بندی کے جلسے میں لیتے ہوئے دیتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے ارے یہ کہاں سے پیدا ہو گیا اس نے بخاری نہیں پڑی اس کو حدیث معلوم نہیں ایسا عام ہوا ایسا عام ہوا جلسے کا عنوان ہے اسلحے معاشرہ جلسے کا عنوان ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر برائیوں سے روکنے کا جلسہ اس کے اندر بے پردگی اور اس کے اندر کشی کیا کہیے گا بولنے والا جھوٹا ہے آج تو جیسے یہ گنا چاہتے نہ چاہتے ہوئے آج مسلمانوں پر مسلط ہو چکا ہے کتنے دیندار ارے جو فٹ پاتی لڑکے ہیں نوجوان آباش ہیں فلموں کے وہ عاشق ہیں ان کی بات چھوڑیے گا نمازی پرہیزگار اور دین کے خدمت گزار ان کے موبائل میں ڈسپلے میں دیکھیے کسی میں بیٹی کی فوٹو ہے بیٹے کی فوٹو ہے ذرا آپ گیلری میں جا کر دیکھیے بیگم کے روٹی پکاتی ہوئی جھاڑو دیتے ہوئے شادی کی تیاری کرتی ہے بیٹی کا رس یعنی سمجھنا گنا کو گنا سمجھنا چھوڑ دیا بیمار اگر بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا اب اس کا علاج دنیا میں نہیں سوائے ملک الموت کے موت ہی آئے گی اس کو ایک آدمی کے ناک کے اندر پیپ آ گیا کان کے اندر سوراخ پڑ گیا پیر موٹا ہو گیا اب اس سے کہیے کہ صاحب ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہنے لگتا نہ نا یہ تو میرے لیے خوش نصیبی ہے لاکھوں آدمیوں میں اللہ نے میرے ناک کے اندر دودھ کی نہر جاری کی ہے لوگ موٹا ہونے کیا کرتے ہیں اور اللہ نے میرے پیر کو کتنا ہاتھی کی طرح بنایا ہے بیمار جب بیماری کو شفا سمجھنے لگتا ہے تو موت ہی اس کا علاج ہے گنہگار گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا سوائے جہنم کے لہو کے جہنم کے پیپ کے تباہی کے بربادی کے میرے اللہ کی قسم اس کا نہ کسی خانخواہ میں علاج ہے نہ کسی وائس کے پاس علاج ہے نہ کسی مولوی کے پاس علاج ہے نہ کسی مدرسے میں اس کا علاج ہے سیدھے جہنم ہی اس کا علاج ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا اللہ کے عذاب کی لاٹھی اس کا علاج ہے اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی علاج نہیں داڑھی منڈاتا ہے ٹھیک ہے میں گناہ کر رہا ہوں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں آج میں کل انشاءاللہ میں رکھ لوں گا اللہ توفیق دے دے گا عرب میں مسلمان نہیں رہتے کیا ملیشیا میں نہیں رہتے کیا انڈونیشیا میں نہیں رہتے کیا عرب ممالک کے لوگ یہ لوگ داڑی منے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں یہ کبھی داڑھی نہیں رکھے گا اور اس کا علاج جہنم کے لہو اور پیٹ کے کچھ نہیں نماز چھوڑا میں نے اللہ کا کیا بگاڑا کون سا گنا کیا کون سا جرم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں رہتے تھے بہت بڑے خطا کار ہیں اس کی نگاہ میں الحاظ بلا یہ آج ماحول ہے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا اور خانخواہ چشتیہ سہر وردیا کا خدا جانے کیا کیا خان ہیں کسی اللہ والے سے بیعت کر لی مرید ہو گئے رمضان میں جا کر شہری اف کا ٹفن اڑا لیا کبھی کبھار دعا کی درخواست کا فون کر لیا اور کبھی کبھار حضرت آنے پر شہر میں صبح کا ناشتہ کھلا دیا یا ہوائی جہاز سے آنے کے لیے یا بس اڈے سے آنے کے لیے ڈرائیور بھیج دیا کار کے ساتھ سمجھ لیا کہ اب میں اس شیخ کامل کا مرید کامل ہوں میں نے لا الہ الا اللہ کی ضربیں کر لی تحجد کوٹ لیا تو اب میرے لیے نجات کے لیے یہی بات کافی ہے نہ کسی وائس کا واز نہ ناسے کی نصیحت نہ مقرر کی تقریر بھائی حضرت کا مرید ہوں کسی نے خانخواہ کو پکڑ لیا کسی نے مدرسے کو پکڑ لیا کسی نے مسجد کو پکڑ لیا جمعہ جمعہ جامع مسجد کو جاتا تو الحمد للہ میرا ایمان بنا ہوا ہے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آخا کے زمانے میں کوئی صحابی آخا مکہ مکرمہ میں ہو مدینہ طیبہ میں ہو وہ جدہ میں ہے طائف میں ہے ریاض میں ہے آخا کو خطوط لکھتا ہے روزانہ سو سو خطوط لکھتا ہے آخا میرے حق میں دعا کیجئے گا میری نمازیں قبول ہو جائیں میں گناہوں سے بچ جاؤں ای میل کر رہا ہے ایس ایم ایس کر رہا ہے آقا کو سو سال تک روزانہ سو سو خطوط لکھتا رہا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی نبی کی صحبت اختیار نہیں کیا اور نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھا اور نبی کی خانخواہ میں اپنے نفس کو کچلا نہیں صرف خط لکھتا رہا میل کرتا رہا دعا کی درخواستیں کرتا رہا نبی کا توشہ کھاتا رہا نبی کو اون بھیجتا رہا اللہ کے لیے بتاؤ وہ صحابی ہو سکتا ہے جب وہ صحابی نہیں ہو سکتا آپ اپنے شیخ کو خط لکھ کر فون کر کر آپ کیسے مرید ہو جائیں گے ایک میاں نے شادی کی اپنی بیوی سے اور رخصتی ہونے سے پہلے وہ امریکہ چلا گیا وہ برطانیہ یہ حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ نہ کہو کہ میں گندی بات بتا رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ شوہر روزانہ اپنی بیوی کے فون کرتا ہے پتی پیٹتا ہے پیار و محبت کی باتیں کرتا ہے حضرت فرماتے ہیں کیا بچہ ہو جائے گا صحبت کے بغیر ملاقات کے بغیر پھر یہ کیا بنا رکھا ہے کوئی خانخواہ کو پکڑ لیا مدرسے کو پکڑ لیا مجلس کو پکڑ لیا نفس مجا نہیں تربیت ہوئی نہیں صحبت اختیار کی نہیں ٹکٹ لے لیا حضرت مولانا پیر ذوالفقار ہم نے یہ بات کہی لوگوں نے خوب اڑایا کہ حضرت کے خلاف بات حضرت کے خلاف بات اللہ اکبر ہم نے کہا کمیل تم منافق ہو ارے صحبت کس کو کہتے ہیں بیت کس کو کہتے ہیں اصلاح کس کو کہتے ہیں ایسے کہ آدھی چائے پی لی ایمان مجمل پڑھ لیا ایمان فصل پڑھ لیا حضرت کو فون کر لیا کس کو کہتے ہیں بیت یہاں آتے ہیں پون گھنٹے سے دو بجے تک بیان سنا اب کسی یہ دھوکہ ہے دھوکا نس کو کچلنا چاہیے اب نتیجہ یہ ہے کہ نہ گناہوں کے گنا ہونے کا احساس نہ نیکی کے نیکی ہونے کا احساس جو زمانہ چال چل رہا ہے اسی زمانے کے اندر اسی چال کے اندر اسی رنگ ڈھنگ کے اندر سب بکریوں کے ریوڑ کی طرح بکریوں کا ریوڑ پہاڑ پر چڑھا یہ بکری بھی چڑھ گئی پہاڑ سے اترا یہ بھی اتر گئی سب فوٹو پکڑ رہے ہیں سب جہیز لے رہے ہیں سب شادی خانے میں نکاح کر رہے ہیں ارے تو کسی مولوی کے پاس بیان سننے جانے والا کسی خانخواہ سے تعلق رکھنے والا کسی مدرسے کے معلم اور استاد سے تعلق رکھنے والا کیا کبھی تو نے یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ شادی خانے کے اندر چرچ خانوں کے اندر گردواروں میں کلیانا منڈپ کے اندر کیا نکاح کر سکتے کبھی پوچھا زمانے کی چالیں چل رہے ہیں لڑکے والے بھیک مانگ رہے ہیں لڑکی والوں سے دعوت یہ بھی مانگ لیا ارے سب کر رہے ہیں بھائی کیا فرق رہا ٹکٹ لے کر لوگ خانخواہ کا جماعت تبلیغی جماعت کا جمعہ کے خطبوں کا دیومن کا بریلی کا رضا خانی کا ہر ایک ٹکٹ ہے لیکن اسلام کا پاسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے کیا کرو گے بغیر پاسپورٹ کے نیوزی لینڈ کا ٹکٹ لے لیا امریکہ کا ٹکٹ لے لیا مکہ مکرمہ کا ٹکٹ لے لیا پاسپورٹ نہیں تو تھوک کر بھیجے گا امیگریشن میں تھوک کر رد کر دیے جاؤ گے اسلام کا پاسپورٹ رکھو قرآن کے لیے جینا قرآن کے لیے مرنا نبی کے لیے جینا نبی کے لیے مرنا الا کلیمت اللہ کے لیے جینا الا کلیمت اللہ کے لیے مرنا خون کے قطرے قطرے کے اندر حضرت اسامہ کی کیفیت کو پیدا کرنا حضرت ملا عمر کی کیفیت کو پیدا کرنا طالبان کے جذبے کو پیدا کرنا جذبے جہاد کو بیدار کرنا اس کے بغیر اس پاسپورٹ کے بغیر میرے اللہ کی قسم یہ ساری ٹکٹیں بیکار ہیں دیکھو بھائی حضرت تبلیغ کے خلاف بولنا لے دیوبند کے خلاف بولنا لے خان خان ارے اللہ کے بندے ٹکٹ ہے پاسپورٹ کہاں ہے پاسپورٹ میرے آقا نے فرمایا وہ ضرورت سنا میں ہی الجہاد میں دیوبند کو جہاد سمجھ لیا رضا خانی بریلی کو جہاد سمجھ لیا عرس کو جہاد سمجھ لیا قوالی کو جہاد سمجھ لیا چہلوم کو جہاد سمجھ لیا گیارہویں کو جہاد سمجھ لیا بارہویں کو جہاد سمجھ لیا اور دنیا دار کتا مسجد بنا کر جہاد سمجھ لیا مدرسے کو دان دے کر زمین دے کر چندہ دے کر جہاد سمجھ لیا عجیب تھٹا ہے اور یہ مزہ حضرت اسامہ کی شہادت پر نظر آ گیا اگر حضرت اسامہ کی جگہ دیومن کا کوئی مولوی مرا ہوتا جمعت علماء کا کوئی ذمہ دار مرا ہوتا پوری دنیا کے دیوبند کے حلقوں میں ہلچل مچ جاتی ہمارے حضرت مر گئے ہمارے حضرت مر گئے دعا کرو بیانوں میں تذکرے ایسال ثواب تعزیتی جل سے اخباروں کے اندر اعلانات ہوتا نہیں ہوتا اللہ جس دن حق سے ہمارا دامن چھوٹے اللہ ہمیں موت دے دے نہ جماعت کے پجاری نہ نظام الدین کے پجاری نہ مسلک کے پجاری نہ دیوبند کے پجاری نہ مزار قاسمی کے پجاری ہم اس کے پیدا کرنے والے رب کے ہم پجاری ہیں ہم وہ چاہتے ہیں یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہو اسامہ اگر بریلوی ہوتا کتنے ان کے عرص لگتے کتنے میلے لگتے کتنے کہیں کوئی تذکرہ کہیں کوئی تذکرہ دبے الفاظ کہہ دیتے حضرت اللہ اسامہ کو درجات بلند کرے اللہ ان کی بیو جو بیوہ بیویاں ہیں رحم کرم کون ہے کرنے اس لیے کہ اسامہ دیوبندی نہیں اسامہ رضا خانی نہیں اسامہ پوٹلی لے کر چلا لے کر چلا نہیں گیا جماعت کے ساتھی عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ایک صاحب گئے نہیں مطلب نہیں گئے تو جہنم میں گئے الرزاق کا درجہ بڑا ہے اسامہ کا درجہ بڑا ہے شیخ الحدیث کا درجہ بڑا ہے دیوبند کے جمع علماء کے صدر کا درجہ بڑا ہے یہ کیا مزاق کیا ٹھٹا نہ میرے باپ کا سگا ہے اسامہ نہ میری ماں کا سگا ہے جس نے اسلام کے لیے ملکوں کے ملک کی قربانی دی جس نے آل اولاد کی قربانی دی وقت کے فرعون کو للکارا وقت کے دجال کو للکارا اسلام کا پاسپورٹ ہوتا ان کے تذکرے ہوتے ان کے نغمے ہوتے ان کے جلسے ہوتے ان کے نام کے جھنڈے ہوتے ہمیں اسلام سے کیا لینا دینا بھائی تبلیغی ہمارے تبلیغی حضرت مرے تو پورا روڈ پورا بس اسٹینڈ بلاک کر کو اب جا کر کیا بولنا حضرت مہنا ممبر پر بیٹھ کر رزاق صاحب کے خلاف بول ڈالے یہ سور کے کیڑے ان کے جسموں میں خدا داخل کر کر برباد کر دے گا یہ جو جماعت کے پجاری ہے نا مسلکوں کے پجاری دیوت کے پجاری جمعیت کے پجاری سب رہو ایک جماعت آئی تھی آندرا کی یہاں میں نے کہا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی قسم میں نے کہا اللہ آپ کو مجھے مرتے دم تک اس جماعت سے جوڑے رہے لیکن جماعت کا پجاری نہ بنانے اسلام کا پجاری قرآن کا پجاری اور جذب جہاد کے ساتھ ضرور جماعت میں رہو ضرور دیوبند میں رہو ضرور بریلی میں رہو ضرور تم رضا خانی رہو غیر کچھ بھی رہو اسے مت چھوڑو جذب جہاد کو مت چھوڑو اس لیے پوری حدیث کی کتابوں کے اندر کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا یہ جو محدثین کرام ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹاپک نکالتے ہیں عنوان نکالتے ہیں مسواک کا باپ مسواک سیدھے کرنے ہاتھ سے کرنے کا باپ مسواک کو دانت سے چبانے کا باپ مسواک بیوی نرم کر کر ایک حدیث میں جتنے ٹاپک مل سکتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ترجمت الباپ مشہور ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشتعد ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث سے کتنے اینگل سے اس حدیث کو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مرض الفاق کے اندر آپ کو مسواک جب آپ پر غشی تاری ہوتی تھی منہ سے نرم کر کر دانتوں سے چبا کر دیا تو اب امام بخاری کو موقع ملا انہوں نے کہا کہ مرتے وقت مسواک کرنے کا باپ بے ہوشی میں مسواک کرنے کا باپ اور مسواک اگر مریض چاپ نہ سکے نرم نہ کر سکے اس کی بیوی نرم کر سکتی ہے کتنے اینگل ہو سکتے ہیں تو ان کو جماعت نظر نہیں آئی لکھتے چلے کا باپ چار مہینے کا باپ سال کا باپ لکھتے دیوبند کا باپ عرف کا باپ قوالی کا باپ ایک ایک چیز ایک پردے کے اندر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے غسل کیا اور وہ اتنے لیٹر پانی تھا اس کا ذکر کیا آخا اتنے ڈھیلے لے کر گئے اتنے ڈھیلے استنجا کے لیے اس کا ذکر کیا آخا ایک زوج متحرہ اور دوسرے زوج متحرہ سے ملاقات سے پہلے غسل کیا کرتے تھے اس ارے رات کی تنہائی میں بیویوں کی خلوت کا باپ دیوبند نظر نہیں آیا آخا کو جماعت نظر نہیں آئی وہاں کو نظر نہیں آئی کیوں شدت برتتے ہو کون لیتا ارے دعا تو کرو جو ہمارے لیے آل اولاد کی قربانی کر دی جس نے ملک کی قربانی کر دی حرمین شریفین جاؤ آپ کو بلو کلر کے یونیفارم اور گرین کلر کے یونیفارم زمزم اٹھانے والے اور پیٹ پر لکھا ہوگا Bin Laden group Bin Laden کبر یہ کون ہے بن لادن اسی کا تو خاندان ہے عیاشی کی زندگی عیش کی زندگی کرتا تھا فکر تھی کہ اسلامی ممالک میں چوبیس اسلامی ممالک کے علاقوں میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین عرب کے اندر یہ یہودی کتے یہ عیسائی کتے سور کھائیں گے شراب پیئیں گے بدکاری کریں گے لوٹی کام کریں گے مکہ تیرے باپ کا میرے باپ کا مدینہ تیرے باپ کا میرے باپ کا سارے عالم کا قبلہ نہیں تھا ایک درد صرف اسامہ کے سینے میں ہوتا کیا لڑائی تھی جوڑوں کی لڑائی مرد کی لڑائی آلات کی لڑائی پراپرٹی کی لڑائی لڑائی یہی تھی کہ میرے آخا نے کہا کہ پہلے کتوں کو نکالو مکے میں مدینے میں کتے تھے ترتیب بنائی کالے کتوں کو نکالو کالے کتوں کو نکال کر عادت بنی فرمایا کہ عام کتوں کو نکالو عام کتوں کو نکال کر عادت بنی فرمایا کہ کتے کی خصلت کے یہود و نصارہ کو سرزمین عرب سے پاک کرو اخرج یہود امن نصارہ میر جزیرت العرب یہ آقا کا فرمان تھا اس کے دل میں ایک گھٹن تھی اس کے دل کے اندر ایک تڑپ تھی کہ میرے آقا کا فرمان تھا کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین کے اندر یہ حرام زادے انگریز کتے لوٹی کام کرے رنڈی بازی کرے شراب پی کتا کھائیں سور کھائیں یہ جرم ہے یہی تو تھی لڑائی اسی لیے تو در بدر کیا گیا کون پتا نہیں ایسا میڈیا نے واویلا مچایا بیچارا مسلمان بھی اس کی زد میں آ گیا دہشت گرد ارے ترے سے بات کر اسامہ مر گیا اسامہ چلا گیا خدا جانے یہ نیوزاں سن سن کر یہ اخبارات سن سن کر یہ جھوٹا حرام زادہ امریکہ اس نے جو بیڈ امپریشن دیا اور جو بری تصویر حضرت کے بارے میں بتائی سنان ابن مالک ایک صحابی ہیں وہ عرب کی سرزمین سے پشاور جہاد کے لیے آئے وہاں چوہر مٹی پتہ کیا نام ہے اس علاقے کے اندر شہید ہو گئے اللہ کے راستے کے اندر اور وہیں آپ کی وہ صحابی کی مزار مبارک ہے علماء پاکستان نے خواب میں حضرت سنان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی کئی ضرورت پڑی ہوگی کسی وجہ سے تو فرماتے ہیں رب کی عزت و جلالت کی قسم جیسے حضرت دہیا کلوی کی شکل حضرت جبرائیل امین حضرت دہیا کلوی کی شکل میں آیا کرتے تھے کوئی دور آئے نہیں فرماتے ہیں کہ اسامہ کا یہ معصوم چہرہ یہ مسکراتا چہرہ اور اس چہرے کے اندر تقوی کی ٹپ ٹپاہت حضرت سنان ابن مالک کے عین چہرے کے برابر ہے میری جماعت کا مرتا دیوبند کا مرتا بریلی کا مرتا پوٹلی اٹھانے والا مرتا بھائیوں بزرگوں دوستوں والا مرتا میرا آدمی نا وہ اسلام کا آدمی ہے وہ اسلام کا پارٹی کا نہیں تھا وہ جہاد کرنے والا کسی پارٹی سے کسی مسلک سے وابستہ نہیں ہوتا اگر وہ کسی پارٹی سے کسی مسلک سے وابستہ ہوگا جہاد نہیں کر پائے گا وہ صرف اسلام کا جھنڈا اٹھاتا ہے وہ صرف قرآن کا جھنڈا اٹھاتا ہے وہ صرف حدیث کا جھنڈا اٹھاتا ہے ایسا میڈیا نے میں نے ایک بات گزشتہ جمعہ عرض کرتے کرتے رہ گئی اصل بات کیا ہے معلوم آپ کو کئی احباب ہیں جن کی چوری بدماشی دغا بازی جھوٹ قرض لے کر ڈبانا ان کا ٹائٹل مارک ہے جیسے خوشبو اور پھول کا چولی دامن کا ساتھ ہے شہد اور مٹھاس کا چولی دامن کا ساتھ ہے برف اور ٹھنڈک کا چولی دامن کا ساتھ ہے کچھ چہرے دیکھتے ہی تو نہیں نمبر کا چار سو بیس بھی نہیں قرضانے کو ڈبانے والا دھوکہ دینے والا پیسے ہڑپنے والا اللہ اکبر ایک صاحب آئے تاریخ ان کی کریں جسے دنیا نے تسلیم کر لیا کہ ایک نمبر کا مکار ایار زانی بدماش اور کل تک خود یہ اس کی برائی بیان کرتا تھا آج دونوں گلے میں گلے میں ہاتھ ڈال کر یار کی طرح جا رہے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں فطرت بنائی ہے کہ گندی خصلت والے گندی خصلت والے ہی کو قبول کرتے ہیں پیغمبر کی دوستی ابو جہل سے نہیں ہو سکتی ابراہیم کی دوستی نمرود سے نہیں ہو سکتی موسا کی دوستی فرعون سے نہیں ہو سکتی آرون کی دوستی ہارون سے نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے الخبیسات الخبی والخبیسون للخبیسات یہ گندوں کا سافٹ ویئر الگ ہے داڑی منڈوں کا سافٹ ویئر الگ ہے جوڑو کے غلاموں کا سافٹ ویئر الگ ہے حرام خوروں کا سافٹ ویئر الگ ہے مساجد مدارس کو مال کھانے والوں وہ دوست وہ سیاسی کتوں کا سافٹ ویئر الگ ہے سیاسی کتوں کی چاپلوسی کرنے والوں کا سافٹ ویئر الگ ہے اہل حق کا سافٹ ویئر الگ ہے اہل باطل کا سافٹ ویئر الگ ہے مجاہدوں کا سافٹ ویئر الگ ہے غازیوں کا سافٹ ویئر الگ ہے شہدا کا سافٹ ویئر الگ ہے اور دین کے غداروں اور منافقوں کا سافٹ ویئر الگ ہے لیے میز اللہ القبیس امین طیب میرے اللہ نے کہا کہ خبیص اور طیب میں میں نے فرق کر دیا ہے کہ کبھی منافق اور مومن مسلمان ایک نہیں ہو سکتے کبھی اہل حق اور اہل باطل ایک نہیں ہو سکتے آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں منافقت منافق ہے منافق جہاد کا دشمن ہے منافق ملا عمر کا دشمن ہے منافق غازی ہونے کا دشمن ہے منافق کلام پاک کی ساڑھے آٹھ سو جذبے جہاد کی آیتوں کا دشمن سورہ انفال کا دشمن سورہ توبہ کا دشمن بدر کا وہ چاہتا کیا ہے اس دنیا میں مزے سے زندگی گزاریں ایک عدد بیوی ہو اور دو عدد بچے ہو کئی ایکڑ زمین ہو اور اے سی لگا ہو امپورٹڈ کار ہو وہ چھوڑ کر جائے گا وہ غاروں میں رہے گا وہ احمد آباد کے علاقے میں پانچ سال تک وہ تنہائی کی زندگی گزارے گا منافق مزے لینا چاہتا ہے اس دنیا کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا منافق کی طبیعت گندی میں تو کئی مرتبہ آپ کے سامنے مثال دے رکھا کہ گلاب کے پھول کے باغیچے میں آپ سور کو چھوڑ دیں وہ پھول کو ہاتھ نہیں لگائے گا بلکہ اس پھول کے درخت میں جڑ میں جو گوبر ڈالا ہوا ہے اس گوبر کو کھائے گا الخبی ساتھ سینا آج کتنے علماء حق کی بات کرتے ہیں جہاد کی بات کرتے ہیں اور کھول کھول کر نہ کسی امیر کا ڈر نہ کسی غریب کا ڈر اور نہ کسی حکومت کے ڈنڈے کا ڈر نہ کسی جیل کا ڈر کیوں پسند نہیں آتی یہ چیزیں جورو کے غلام کا وائرس کس نے بتایا مال کے کتے اور دولت کے پجاری ہونے کا وائرس کس نے بتایا مسیحت کے پجاری علماء جو ہیں ان کا وائرس کس نے بتایا طبیعت نہیں مانتی طبیعت نہیں مانتی اس لیے کہ سافٹ ویئر ٹالی نہیں ہوتا منافق نفاق سے ملتا ہے مومن ایمان سے ملتا ہے اہل حق جنت سے ملتا ہے ان کو نہیں چاہیے یہ سافٹ ویئر اب ان کا ایمان ایمان مجمل اور ایمان مفصل الگ بنانا چاہیے ہمارا ایمان مجمل ایمان مفصل کیا ہے ہم اللہ پر ایمان لے آئے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے کتابوں پر ایمان لے کر آئے اگر آپ میں سے کوئی سعودی ریٹن ہے تو وہ ایک ایمان مجمل بنائے میں مال پر ایمان لے کر آیا دولت پر ایمان لے کر آیا سیاست پر ایمان لے کر آیا شہرت پر ایمان لے کر آیا جورو کی شرمگاہ پر ایمان لے کر آیا بچوں کی حگیز پر نیپکین پر ایمان لے آیا زمین کے ایکرو مٹی پر ایمان لے کر آیا ماں تجوری میں بنے ہوئے اشدوں پر ایمان لے کر آیا بیان کے اندر جو خزانہ ہے اور جو سانپ ہے اور جو جہنم کا لہو اور پیپ ہے اس پر ایمان لے کر آیا اور خیر ہی و شرری ہی کیا خیر اور شر اللہ کی طرف سے نہ خیر اور شر مال کی طرف سے ہے اس پر ایمان لے کر آیا عزت دولت سے ہے ایسا ایک ایمان مجمل بتاؤ یہ بیکار ہے کیوں دھوکہ دیتے ہو اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ فرشتوں پر ایمان لانے والے دولت کے پجاری ہوتے اور دنیا کا راگ راستے کیا نہیں ہو رہا ہے آج کیا نہیں ہو رہا ہے دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاپان کا ایک تاجر اپنی بیوی کو لے کر وہ سنیما گھر گیا وہ واقعہ کہتے کہتے رہ گیا تھا اور جب بیوی کی بیماری بڑی اور طبیعت بہت ناساز ہوئی اس نے سوچا کہ فلم بڑی اچھی چل رہی ہے اور درمیان میں چھوڑ کر جانے سے گھاٹا ہوگا خسارہ ہوگا ٹکٹ کا نقصان ہوگا آگے پیچھے کے لوگ بھی برا مانیں گے یہ کہہ کر اس نے سوچا سوچا سوچا اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اپنے کوٹ کی آستین پر ایک بٹن لگا ہوا تھا اسے اس نے توڑا اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر نکالا اور نکال کر کہا کہ بیگم یہی بیماری مجھے ہوئی تھی اور یہی تکلیف مجھے ہوئی تھی ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر جس کے پاس اپارٹمنٹ لینے سے ایک مہینہ دو مہینے کے بعد وقت آتا ہے اور ہزاروں روپے اس کی فیس ہے اس نے مجھے ایک ٹیبلٹ دیا تھا اس کو آپ استعمال کیجئے گا وہ بٹن اس کو دیا اور پانی کے ساتھ بیگم نے اس بٹن کو کھایا تو جیسے ہی پیٹ میں بٹن گیا تو عورت کہنے لگی الحمدللہ ساری بیماری ختم ہو گئی اب قرآن کی بات پر اہل حق کی بات پر مجاہدوں کی بات پر اسامہ غریب عمر غریب طالبان جو ہے دہشت گرد آج اسلام کے لیے مرنے والے اسلام کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والے اور الہ کلیمت اللہ کرنے والے اس حرام زادے نے میڈیا کے ذریعے سے ایسا اس نے جادو چلایا ایسا جادو چلایا کہ آج دہشت گرد مسلمان کہہ رہا ہے تجدد میں ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے تو دھوکہ دیا کہ حضرت اسامہ زندہ ہی کہہ کر ہم کو بلایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے ایمان کی کمی ہے ارے یہ پیشاب والی زندگی پاخانے والی زندگی ملون زندگی مچھر کے پر سے گندی دنیا والی زندگی سڑی ہوئی بکری سے زلیل زندگی اور جس کو بنانے والے نے خود کہہ دیا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے اور آزمائش کا گھر ہے اور یہ گھر ہزاروں لوگوں کو تباہ کر چکا ہے اس گھر سے ایک اسامہ کو نجات ملتی ہے اس گھر سے وہ جنت کے گھر کی طرف جاتا ہے اس گھر سے جنت کے حوروں سے نکاح کرتا ہے اس گھر سے زنجبیل کی نہر کے اندر غوطہ مارتا ہے اس گھر سے نکل کر وہ جو ہے شرابن تہورا کی نہر کے اندر غوطہ مارتا ہے اس گھر سے نکل کر حضرت عمر فاروق کے بغل کے اندر اپنا محل بناتا ہے اس گھر سے نکل کر عثمان غنی کے دسترخوان میں افطاری کرتا ہے اس گھر سے نکل کر بلال حسین سے مسافہ کرتا ہے اس گھر سے نکل کر میرے آقا سے مسافہ کر کر السلام تو یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس کا درجہ بڑا یا بچ جانا اچھا تھا تم نہیں جانتے یہ سوت کا بیان کا اور عورت کی غلامی کا حیض و نفاس کا چشمہ لگا کر دیکھو گے شہادت سمجھ میں نہیں آئے گی مک جو ہے تحریک پرستی مسلط پرستی جمیت پرستی جماعت پرستی مدرسہ پرستی مسجد پرستی یہ رہتے ہیں اللہ کی قسم تم ذائقہ نہیں سمجھ سکتے ایک رینگنے والے بچے کو کہو کہ میں لیلا کا وشال کیا مجھے میری معشوخا ملی اور اسے اتنی لذت کیا پتا بچے کو اسے تو ایک کیٹ بریج چاکلیٹ سے مطلب ہے ایک پتنگ دے دو خوش ہو جائے گا اسے کیا پتا کہ لیلا کیا ہوتی ہے شیرین کیا ہوتی ہے فرحات کیا ہوتا ہے لکھ کر رکھ لو میرے اللہ کی قسم آج نہیں کل قیامت کے دن اس بات کو یاد کرو گے کہ یہ مکتب پرستی جماعت پرستی جمیت پرستی ملا پرستی خانخواہ پرستی مدرسہ پرستی اس کی پوجا ہوتے ہوئے شہادت کی لذت خدا کی قسم نہیں پا سکتے میں کہتا ہوں میں نے کب کہا مسجد چھوڑنے میں نے کب کہا جماعت چھوڑنے میں نے کب کہا دیوبند چھوڑنے میں نے کب کہا جمعیت چھوڑنے لگے رہو لیکن مانو کہ میرا درجہ اگلی منزل اگلا پڑاؤ وہ ہے ماننے کے لیے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے دیوبند سے فتوا پوچھا کہ جو جماعت میں جاتے ہیں کوٹلیاں لے کر اللہ کے راستے میں کہنا صحیح ہے جہاد کہنا صحیح ہے انہوں نے وہ فتوا مجھے میل کیا یہ مفتی بھی بڑا عجیب و غریب تھا اس کو کہنا چاہیے تاکہ جہاد ہے یا نہیں اس نے جواب کے اندر یہ کہہ دیا کہ آپ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکری صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کا جواب اس کو پڑھ لیجئے اور حضرت نے ماشاء اللہ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ راحت نصیب پروائے آپ کے بلی ہونے میں آپ کے بزرگ ہونے میں یہ ثبوت ہے آپ کی فضائل اعمال کہ اللہ نے وہ مقبولیت دی وہ مقبولیت دی وہ مقبولیت دی کہ قرآن و حدیث کے بعد اس درجے مقبول اس دھرتی پر اور کوئی کتاب نہیں حضرت اس کے اندر لکھا کہ یہ اصطلاحی جو جہاد ہے وہ نہیں لغوی جہاد ہے وہ ندینہ جہاد و پینا لنا دی سب کہ جو ہمارے راستے کے اندر مجاہدہ کرے گا اصل بات دیکھو کس مریض کو کون سی بات کن حالتوں کے اندر کہی جاتی ہے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت زنا کرنا کیسا ہے فرمایا کہ زانی جہنم میں جائے گا کبیرہ گنا لہو پیے گا پیپ پیے گا اور جہنم رسید ہوگا کپ کپایا اور چلا گیا ایک عرصے کے بعد ایک بوڑھا آیا اس نے کہا کہ حضرت زنا کا کیا گناہ ہے فرمانے لگے کہ اگر توبہ کر لے تلا کر لے آئندہ کے بعد اس کے بعد اگر وہ زنا نہ کرنے کا عہد کرے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اللہ اس گناہ کی جگہ نیکیوں کو لکھ دے گا ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سوال ایک جواب دو آپ نے نوجوان کو کیا کہا تو یہ شریعت کا ایک مزاج ہے حالات کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے شخصیت کے حدیث اٹھا کر کھو لیے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی فضائل اعمال فضائل نماز کے اندر ایک صحابی آقا کو پوچھتے ہیں ائ الع افضل ائ العمل افضل کون سا عمل اچھا فرمایا السلاطفی فی تھی نماز اپنے وقت میں پڑھنا ذکر کے باب میں کھولیے ای العمل افضل فرمایا کہ عمل کون سا افضل ہے فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا کلمہ طیبہ پڑھنا آپ روزے کے باپ میں جائیے قرآن کے باپ میں جائیے درود کے باپ میں جائیے ای العمل افضل افضل عمل تو ایک ہو سکتا ہے لیکن کسی کو نماز بتایا کسی کو روزہ بتایا کسی کو تلاوت بتایا کسی کو ذکر بتایا شخصیات کے اعتبار سے احوال کے اعتبار سے کہ میں ایسا روحانی مریض ہوں کہ میرے اندر شہوت زیادہ ہے اور میرے اندر لڑکیوں کو گورنے کا مادہ زیادہ ہے زنا کی طرف ترغیب زیادہ ہے جھکاؤ زیادہ ہے تو فرمائے گا شیخ کہ آپ روزہ رکھیے کہ روزہ رکھنے سے شہوتیں ختم ہوتی ہیں اور ایک آدمی یہ ہے کہ دل کے اندر سیاہی ہے اب اس نے پوچھا ایل عملی افضل کہا کہ ذکر کرو اور ذکر کرنے سے نورانیت پیدا ہوتی ہے ایک آدمی کی نماز میں سستی تھی تو حالات کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے احوال کے اعتبار سے سوال کا جواب الگ ہوتا ہے حضرت شیخ نے اپنے زمانے کے اندر اگر تبلیغی جماعت کے کام کو جہاد سے تعبیر کیا تھا اللہ کی قسم اس وقت یہ کام جہاد سے کم نہیں تھا میں ایک بات کہتا ہوں اس وقت ہندوستان کے اندر ہندو حکومت کر رہا ہے تو سیکولر لیکن ہندو حکومت کر رہا ہے ہندو کی حکومت اور انگریز کی حکومت میں ملک کا بھلا کس میں اچھا ہے آپ دیکھیے انگلینڈ کے اندر برطانیہ اور آپ کا امریکہ اور آسٹریلیا جہاں انگریز حکومت کر رہا ہے نیوزی لینڈ مسلک مذہب کو چھوڑ کر ملک کے لوگ خوشحال ہیں ہندو کے مقابلے میں انگریز ملک اچھا چلاتا ہے یہ جو ریل کی پٹریاں ہیں یہ جو سڑک بنے ہوئے ہیں یہ جو باغات لگے ہوئے ہیں یہ انگریزوں کے زمانے کے لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد آدھا بھی کام انہوں نے سات سال کے اندر نہیں کیا انگریز کسی بھی ملک کو جاتا ہے سوار دیتا ہے آپ دیکھیے جہاں جہاں اس کی حکومت سڑکیں پاک پاک ہیں ابھی یہ میٹرو ٹرین شروع نہیں کر پائے وہ زمانہ ہو گیا سائنس ٹیکنالوجی ایجوکیشن ایک صاحب جماعت میں نیوزی لینڈ جا کر آئے فرمانے لگے جیسے محلے محلے کے اندر ڈسپنسری ہوتی ہے سرکاری ایسے عدالتیں ہوتی ہیں یہاں کی طرح نہیں کہ باپ نے مقدمہ دائر کیا پوترے کو رزلٹ مل رہا ساٹھ سال بعد ستر سال بعد انصاف کی عدالتیں کچہریاں پولیس کا نظام ملٹری کا نظام صاف صفائی کا نظام انگریز بہتر تھا پھر ہمارے علماء نے انگریز کو کیوں ملک سے باہر کیا اس لیے کہ انگریز ظاہری خوبصورتی دے کر وہ ہماری تہذیب ہماری شناخت ہماری آئیڈینٹیفائی ہمارے مذہب ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا وہ بے حیائی کام کرنا چاہتا تھا مسجدوں سے دور رکھنا چاہتا تھا محض اس بنیاد پر تو ایسے زمانے میں انگریزوں کے دور میں کہ جو اسلام دشمن مسلمان دشمن مدرسہ دشمن <coughs> ہندوستان کے چپے چپے میں ارتداد کا دور دورہ مسلمان کو پتا نہیں میں کیوں مسلمان ہوں نہ کلیم طیبہ کا پتا نہ نماز کا پتا وہ گنیش کی پوجا یہ گنیش کی پوجا ایک گھر کے اندر گنیش کی مورتی رام کی مورتی مکہ مدینہ کی تصویر گنیش کا تہوار بھی رام نومی بھی شب برات بھی عید الفطر بھی قربانی بھی ایسا دور تھا ایسے دور کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے انہوں نے ایسے ارتداد کے دور میں ایسے کبر اور شرک کے دور میں اور انگریزوں کی دور حکومت کے اندر یہ کام جو انہوں نے کیا یہ جہاد سے کم نہیں تھا اب وہ زمانے کی کتاب آج لا کر میں یہ بدر یہ چنین یہ طالبان یہ اسامہ یہ ملا عمر یہ خیانت ہے حضرت نے اس زمانے کے اعتبار سے خود میوات کے اندر کیا نہیں جانتے کلمہ نہیں آتا تھا کہتے آؤ کلمہ سیکھو تو کہتے کہ میں روزانہ دس روپے کی اجرت ہے میری پانچ روپے کی اجرت ہے حضرت فرماتے وہ اجرت میں دوں گا وقت اتنا مجھے دے دو جتنا کھیت کے اندر تم لگاتے ہو اور کلمہ طیبہ سکھاتے نماز کی تصحیح کرتے تو یہ غیر مسلموں میں کام تھا یہ جہاد کا کام تھا کہ جو انگریز اسلام کا دشمن ملا کا دشمن مسجد کا دشمن مدرسے کا دشمن جہاد کا دشمن ایسے زمانے کے اندر یہ کام کرنا ایمان کی نشت ثانیہ کرنا کیا یہ جہاد سے کم ہے آج تو ایسا ماحول لے حکومت سبسڈی دیتی ہے حج کو یہ الگ بات کے تعصب کا ماحول سڑکوں پر نماز پڑھتے ہیں ہم ساڑھے تین بجے ہندوستان کے بعض علاقوں میں فجر کا وقت ہوتا ہے میں فل ویلوم کے اندر السلام تو خیر من النوم کہتے ہیں ہم احرام پہن کر ایئرپورٹ کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں بتائیے کہ یہ زمانے کے اندر حضرت کی کتاب کو فٹ کرنا خیانت ہے بہرحال ہم کسی تحریک کے اور کسی مکتب فکر کے کسی مدرسے کے ہم دشمن نہیں لیکن حضرت اسامہ کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم مطلب پرست ہیں مطلب جو ہے تحریک پرست ہیں جماعت پرست ہیں جمعیت پرست ہیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا حال میں انتقال ہوا میرے خیال میں ہندوستان کا کوئی ایسا شہر دنیا کا ایسا علاقہ جہاں دیوبند سے تعلق رکھنے والا فرد رکھتا رہتا ہو اور حضرت کا تعزیتی جلسہ نہ کیا ہو میرے علم میں نہیں بنگلور میں حیدرآباد میں مد... کون سا علاقہ اس لیے کہ دیوبند حضرت اسامہ دیوبند نہیں حضرت اسامہ بریلی نہیں حضرت اسامہ رضا خانی نہیں کیا تھے مجاہد تھے نہیں وہ الگ سیکشن وہ الگ ڈپارٹمنٹ میں یہی تو کہتا ہوں چاہے جس ڈپارٹمنٹ میں رہو چاہے جس سیکشن میں رہو اے سی بوگی میں رہو ٹو ٹائر میں رہو تھری ٹائر میں رہو جنرل ڈبے میں رہو فرسٹ کلاس میں رہو اور ریزرویشن کے ڈبے میں رہو ان ریزرو کے ڈبے میں رہو کینٹین میں رہو انجن سے جڑنا پڑے گا یہ انجن جذبہ جہاد ہے یہ انجن جذبہ شہادت ہے آپ اپنے ڈبے کو لے کر اسے پھول ڈال کر نہ جی بس میرا ڈبا مجھے کافی ہے میں اس کی پوجا کروں گا ہمارے بڑے یہی کرتے تھے ہمارے بڑے اسی میں رہتے تھے ہکتے تھے مدتے تھے یہی سے مر کے چلے گئے جو انجن سے اپنا ناتا توڑے گا وہ پلیٹ فارم پر بوگی رہ جائے گی منزل تک نہیں جائے گی ہمارے مکاتی فکر کا انجن دیون کا انجن جہاد ہے رضا خانیت کا انجن جہاد ہے تبلیغ کا انجن جہاد ہے خانخواہ کا انجن جہاد ہے مدرسے کا انجن جہاد ہے مسجد کا انجن جہاد ہے وارث کا انجن جہاد ہے مقرری کا انجن جہاد ہے جو اس ڈبے سے روکے گا بس تقریر سنتا ہی رہ جائے گا وہ یہ انجن سے ناتا توڑے گا وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا ہم بوگی ہونے کا انکار نہیں کر رہے ہیں جنرل ڈبا first class second class reservation unreserved ہم منع نہیں کرتے آپ کی مرضی آپ کی حیثیت لیکن انجن سے رابطہ قائم کرو انجن سے جڑے رہو حضرت اسامہ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جتنے منہ اتنی باتیں امریکہ سمندر میں ڈال لے آنا جنازے کی نماز نہیں ہوئی نا ارے تم نہیں جانتے اللہ کے راستے میں مرنے اللہ کے راستے میں مٹنے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے اللہ کے راستے میں زندگی لگانے میں مزے کیا ہے نہیں جانتے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ ہر خواہش کو مجاہد کی پوری کرتا ہے ہر تمنا کو پوری کرتا ہے تم اپنی بیوی کے تم اور میں آپ اور ہم بیوی کے بال سفید ہیں کالے کرتے کرتے ہم کالے ہو کر کفن میں لپٹ کر چلے جائیں گے اسے سرم بناتے بناتے سرم جنازے کے اندر ہماری جو ہے لاش نکل جائے گی ہماری زندگی کا مقصد عورت کو سوارنا اولاد کی خدمت کرنا مٹی کی خدمت کرنا اور پتھر کی خدمت کرنا اور لوہے اور پیتل گاڑیوں کی یہی تو ہے یہی تو ہے ارے کیا مزہ اس میں نہار پیٹ پیشاب لے کر بھاگا پاخانہ لے کر بھاگا پیشاب کی پوٹلی لگا کر پاخانے کی پوٹلی لگا کر اور یہ نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتا یہ نہیں وہ نہیں اس میں کیا مزہ عبداللہ ابن جہاز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر میں نکلا جہاد کے لیے طبیعت میں آئی بات کاش میں شہد کھا کر جاتا فرماتے ہیں چھتا نظر آیا شہد کا اللہ قادر مطلق ہے گندے پانی سے تیری اور میری شکل یہ بنا سکتا ہے اللہ اپنے کن سے آسمان بغیر میٹیریل کے بنا سکتا ہے اور زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے تو میں اللہ کیا شہد کا چھتا نہیں بنا سکتا فرماتے ہیں کہ شہد کے چھتے کے قریب گئے کہنے لگے یا اللہ جتنا وقت شہد کے نکالنے میں لگے گا اس سے پہلے تو میں جنت کی شہد کے نہر میں ہوتا ماروں گا مجھے کیا ضرورت اتنا وقت لگاؤں کہتے ہیں کہ چالیس قدم آگے بڑھے بہترین چاندی کے برتنوں کے اندر بالکل صاف شفاف عمدہ فرسٹ کوالٹی کا شہد ملا شہید کے ہی مزے اللہ کے راستے کے اندر لذ ہر خواہش اللہ پورا کرتا ہے ہر لذت یہ دنیا کے پجاری کثیرت دنیا والا کرا ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی اور آخرت کے طلبگار دنیا میں بھی مزے پاتے ہیں شہد تو آ گیا فرمانے لگے یہ کیسے کھاؤں گا شہد یہ پنیر ملے گا نا پنیر پنیر اور شہد کھاؤں گا جسم میں طاقت آئے گی اور کافرے کے نرغے کے اندر جاؤں گا لشکر کے اندر جاؤں گا وہ ہلّا بولوں گا وہ جوہر دکھاؤں گا وہ طاقت دکھاؤں گا فرماتے ہیں کہ کچھ قدم آگے بڑھے پنیر بہترین قسم کی اس پنیر کو شہد سے لگایا یہ صحیح واقعی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر خواہش مجاہد کی اللہ پوری کرتا ہے یہ کسی جماعت کسی مدرسہ کسی مسجد کسی خانخواہ کے لیے وعدہ نہیں ہے یہ صرف اللہ کے راستے کے لیے جہاد کے راستے کے لیے وعدہ ہے یہی وجہ ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اعلان ہوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلو میری بیگم نے کہا کہ جا ہی رہے ہیں آخری مرتبہ ایک ودائی تقریب ہو جائے الوداع کا جلسہ ہو جائے اے سی تو نہیں تھا کولر تو نہیں تھا پیان تو نہیں تھا یہ کیا کہ جو چھپر تھا نا کھجور کے پتیوں کا فرماتے ہیں مشکیزے سے میں نے ٹھنڈا پانی نکالا اس چھپر کو چھینٹے دیے ہوا چلے گی تو چھپر کو ہوا لگ کر ٹھنڈی ہوا آئے گی قیمتی دسترخوان بچھایا بیگم سمری اور قیمتی کپڑے پہنے پھول ڈالا زیور لگایا میک اپ کیا اور اس گھر میں جو سب سے قیمتی کھانا تھا دسترخان کو مزین کر دیا فرماتے ہیں کہا کہ اب تو جا رہے ہو ملاقات حوض اوسر پر ہوگی ملاقات جنت میں ہوگی اللہ اکبر ان مجاہدوں کی عورتوں کے اندر بھی کیا ہمت تھی کیا ضرورت تھی کیا بے باقی تھی آج ٹو ویلر لے کر گئے تو سمل کو جاؤ جی ذرا جلدی آ جانا جاتے ہی فون کرنا ابھی ٹرین نہیں ملی دیکھو پلیٹ فارم کے اندر چھپ چھپ کر ستون کے پیچھے بیگم نہیں نہیں میں اس خیریت سے ہوں ابھی مرا نہیں ابھی مرا نہیں تمہارا پاخانہ صاف کرنے کے لیے تمہارے حید و نفاس کی میں آپ کی نالے کے لانے کے لیے میں زندہ ہوں زندہ اور رخصت کر رہی ہے روانہ کر رہی ہے پوری طریقے سے تیار اور میک اپ کے ساتھ کہ کل ہماری ملاقات ہو کوثر پر ہماری ملاقات عرش کے سائے میں ہماری ملاقات جنت کے محل کے اندر ہوگی فرماتے ہیں صحابی میں آیا اور آنے کے بعد جب یہ منظر دیکھا اللہ اکبر یہ تو سہاگ رات کا منظر لگ رہا ہے کیا پکڑ بنایا ہے دسترخوان کیا بنایا ہے میری دلہن کیسے بنی ہے لگتا ہے ہوروں کی سردار ہے میں ہوتا آپ ہوتے ٹپ ٹپ آتے عمرے کو جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں حج کو جا رہے رو رہے ہیں کہ اس ہندوستان میں مجھے مرنا تھا سڑنا تھا یہ کیا جرم کیا اللہ اپنے حرم کو بلا رہا ہے بہت بڑی خطا کی کہ نبی اپنے شہر نبی کے شہر میں جا رہا ہوں یہ کہا فرمایا کہ بیگم اللہ آپ کو جزائے خیر دے لیکن میں اس میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میں تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا جتنی دیر دسترخان میں لگے گی تمہاری ملاقات میں لگے گی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی اور جامع شہادت کا پیالہ نوش کرنے میں ہو جائے گی میرے کی عزت و جلالت کی قسم میری بیگم کہ تم نے جو دسترخوان سجایا تم جو بنی ہو سوری ہو اس سے کروڑوں درجے زیادہ لذت مجھے شہادت کے پیالے میں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو روانہ کیا ایک جماعت کو روانہ کیا اب دیوبندی کیا بولتے مدرسے کے بچوں کو بھیجا خانخواہ والے کیا بولتی مریدوں کو بھیجا تبلیغ والے کیا بولتی تبلیغی جماعت کو بھیجا افریقہ میں مزار ہے ہندوستان میں مزار ہے بھائیو بزرگو دوستو تم جانتے ہو یہ صحابی کیوں آئے یہ پیغمبر کیوں آئے کارخانہ لگانے نہیں کاروبار کرنے نہیں رشتہ داری نہیں دعوت و تبلیغ کے لیے آئے دھوکہ ہے دھوکہ جہاد کے لیے آئے جہاد کے لیے اعلان کلیمت اللہ کے لیے آئے ان کی مزاروں میں خوشبو ہے شہادت کی اللہ کے یہاں فکر ہوگی ان مکاتب فکر ان ملاؤں کی جو اپنے مدرسے کے گن گاتے ہیں اپنی تحریکوں کے گن گاتے ہیں مدرسے کا ملا کہتا ہے طلب علم کے لیے آئے تھے خانخواہ والا کہتا ہے تسکیے کے لیے آئے تھے جماعت والا کہتا ہے اللہ کے راستے میں جماعت میں آئے سب جھوٹ سب جھوٹ نہ دیوبند تھا نہ جماعت تھی نہ جو ہے یہ تحریکیں تھی نہ جمعیت تھی تھا تو جہاد تھا تھا تو بدر تھا تھا تو ہنین تھا اگر صحابی کی مزار جہاد کے لیے نبی کی مزار جہاد کے لیے پیران پیر کی مزار جہاد کے لیے اجمیری کی مزار جہاد برگر کھانے آئے تھے کھاجا اجمیری اجمیر شریف کے اندر کیا کرنے آئے تھے پیران پیر کیا کرنے آئے تھے کس کے حکم سے آئے تھے اللہ کا راستہ الا کلمت اللہ وقت کے جابر وقت کے ظالم وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لینے کے لیے آئے تھے یہ تاریخ گواہ ہے ہر ایک اپنے طرف منسوخ کرتا ہے مسجد میں ہلکا بیٹھا تو مدرسے والے کہے طلبا بیٹھے ہیں خانخواہ والا کہا ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جماعت والے کہیں یہ جماعت کے لیے یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو کون سی حدیث میں قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ کس نے حق دیا میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی روایت کا کسی قرآن کی آیت کا مطلب غلط بیان کیا گیا قیامت میں جہنم کی آگ کی لگام لگائی جائے گی جو ہے کہہ دو ذکر کے لیے بیٹھے ذکر کہہ دو تعلیم کے لیے بیٹے تعلیم کہہ دو تسکری کے لیے بیٹے ہر چیز کو میں دیوبندی میں مدرسے کا مدرسے کے طلبا بیٹھے تھے خانخواہ والا ذکر اللہ کے لیے بیٹھے تھے جماعت والا مسجد نبوی کا ماحول اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ختم کرو پیٹ پہ آگ لگتی ہے محدث ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں ایک صحابی میرے پاس آئے کہاں سے آئے دمش سے آئے دمش کہاں اور مدینہ طیبہ کہاں سپر فاسٹ ٹرین نہیں ہے ہوائی جہاز نہیں ہے اور آپ کی جو میٹرو ٹرین ہے کوئی سادن نہیں چل کر مر کر گھوڑے پر پچر پر فرماتے ہیں کیسے تشریف لانا ہوا ابو ہریرا وہ اتحیات مجھے سکھا دو جس جو تم نے نبی سے سیکھا فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی غرض و غائب تھی تمہارا سالہ تھا ملاقات کرنے تمہارا بھونی تھا ذرا اسے جو ہے پوٹلی پہنچانے ذرا زمین کا کرایہ آنا تھا دکان نہ نہ دنت سے لے کر آپ تک ایک اتحیات سیکھنے حضرت ابو حرا فرماتے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے ایک ایک اتحیات ایک ایک حدیث ایک ایک روایت بڑی خون رضی کے بعد محدثوں نے ہم تک پیش کی اس کا کچومر بنانے کے لیے نہیں کھچڑی بنانے کے لیے نہیں اپنی جماعت اپنی تحریکوں کا اسے نشان بنانے کے لیے نہیں جو چیز کا جو مقام ہے جو درجہ ہے میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اور جو چاہے مجھے سلوک کرو جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کرو میں اللہ کی قسم حدیث سے خیانت نہیں کروں گا جو چیز ہے اسے بیان کر کے رہوں گا ایک دستے کو روانہ کیا حافظوں کی جماعت کو روانہ پورے لوگ ایک جماعت گئی ہے اب جماعت بولے تو ذہن میں کیا جو آج کی جماعت ہے مدرسے کے بچے گئے کون سا آج کے ذہن میں نقشہ جو مدرسے کے بچے قرآن خانی کو جا گئی کو کیوں ایسا کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا مجاہدوں کا اعلان کلمت اللہ کے لیے کافروں سے مٹبھیر کرنے کے لیے راستے میں ایک صحابی ان کا مکان پڑتا تھا امیر صاحب سے اجازت لی اور فرمایا امیر صاحب زیادہ ایک کلومیٹر دو کلومیٹر نہیں ایک روڈ پر لبے سڑک روڈ کو لگ کر سڑک کو لگ کر میری بیگم ہے میرا گھر ہے ذرا بچوں کو سلام دعا کر کیا برا ہے اس میں کیا برا ہے گئے امیر صاحب نے اجازت دی امیر صاحب بولے تو آج کے نہیں وہ جرنیل سپا سالار گئے دروازہ کی کٹایا خبردار جو ختم رکھا تم نے کون بیوی بچوں نے اپنے بچوں نے اپنے باپ سے کہا اور بیگم نے اپنے خامن سے خبردار چہرے کو پھیر لیا بیگم کوئی خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں بیگم جہاد کے لیے خدا جانے واپس آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا ارے تم نہیں سمجھتے آخری مرتبہ جب میرے آقا نے تم کو ودا کیا تھا نبی کے چہرے کو دیکھ کر نکلے تھے اس منحوس چہرے کو شہادت اور نبی کے چہرے کے درمیان میرا منحوس چہرہ تم کیوں دیکھو گے جانے شہادت پیو نبی کا تصور آئے گا آخری ملاقات مجھ سے کرو گے بچوں سے کرو گے تو جامع شہادت کے وقت میرا تصور آئے گا میں نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی کہ جامع شہادت پی کر یہ منحوس چہرہ تمہارے آنکھوں کے اندر آئے اللہ اسامہ کی بیویوں کے حوصلوں کو بلند کرے عمل جو یمنی عورت ہے اس کو اسامہ نے کہا افغانستان کے اندر کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں طلاق لینا ہے لے لے پلا لینا ہے لے لے اپنی مرضی سے بھائیوں کے پاس بڑی کم عمری کے اندر اس وقت تو اس کی تیئیس سال ہے سولہ سترہ سال میں اس کا بیاہ ہوا تھا اللہ اکبر آج کے نوجوانوں کے اندر یہ عمل یمنی سے عبرت حاصل کرو حضرت زنیرا کا واقعہ حضرت سمیہ کا واقعہ حضرت دیوی آسیہ کا واقعہ صدیوں پہلے کا واقعہ عمل یمنی ابھی پاکستان کی آرمی ہاسپٹل میں ہے جھوٹا پیو اس کا اس کا ٹوٹ چاٹو شجاعت آئے گی جب میں جہاد آئے گا کہا گیا کہ عمل ہم تجھ کو آزاد کرتے ہیں کہا کہ ایک مجاہد کے اور ایک شہید کے پہلو سے اور سائے سے مجھے دور کرنا چاہتے ہو جیوں گی تمہارے ساتھ مروں گی تمہارے ساتھ یہ مجاہد ہوتا ہے یہ غازی ہوتا ہے یہ جامع شہادت نوش کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے حضرت ساما کی خواہش تھی آپ کی خواہش تھی عبیدہ ابو عبیدہ المصری انہوں نے انیس سو چوراسی میں غالباً دہلی ایک قافلہ بھیجا تھا جہاد کے لیے انگریزوں سے ٹکر کے لیے یہود و نصارہ سے مجھے سن ٹھیک سے یاد نہیں ہے بہرحال ابو عبیدہ المصری ہیں ان کی قیادت میں بحری ایک انہوں نے مجاہدوں کا دستہ بھیجا اور بحری جو مجاہد ہوتا ہے اس کا اجر اس کا ثواب برلی مجاہد کے مقابلے میں دس گنا زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ سمندر میں کشتی میں جو مجاہد جاتا ہے پانی کی وجہ سے قے متلی چکر فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر دے گا جتنا کہ بدر کے میدان میں اور زمین میں جہاد کرتے ہوئے خون میں لکپت ہونے میں صرف چکر آنے پر آخا نے فرمایا کہ دس گنا زیادہ بحری مجاہد کا ثواب ہے ابو عبیدہ جو المصری ہیں ان کی قیادت میں جب لشکر روانہ کیا بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کہا کہ اللہ کاش مجھے بھی بحری مجاہدوں کے لیے قبول کر لیتا قربان جائے اسامہ سو سلام تجھ پر اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں زندہ رہا بری مجاہد بن کر اور شہید ہوا تو بحری مجاہد بن کر اللہ نے تیری دونوں ارمانوں کو پورا کر دیا اللہ مجاہد اور شہید کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے پنیر کھانا چاہا پنیر مل گیا شہد کھانا چاہا شہد مل گیا تم میں کیا جانے دنیا کے کتے زمین پر رہو زمین کے وسطیں وقت کے پیرون کو تنگ کر دی انشاءاللہ شاء انشاءاللہ سننا اب وہ سمندر میں گیا اسی سمندر کے بیڑے میں لکھ کر رکھ لو کہ فرعون کی طرح یہ وقت کا بھی غرق ہوگا یہ مسلمانوں کے لیے بشارت کہ مسلمانوں کا موسا آج اسامہ کی شکل کے اندر سمندر کے اندر چلا گیا ہے اب وقت کا فرعون اس بیڑے کے اندر ہو جائے گا جب زمین پر تھا تو زمین کی وسطیں اس فرعون کے لیے تنگ ہو چکی تھی اور جب وہ خشکی پر تھا تو زمین کی خشکی اس پر تنگ ہو چکی تھی اب وہ سمندر میں گیا ہے ہمیں کوئی افسوس نہیں اللہ نے ہر خواہش کو پورا کیا ہماری ہار اس وقت ہوتی کہ اگر امریکی کتے اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے رات کے ڈیڑھ بجے دو بجے نہتے عورتوں پر معصوم بچوں پر سوئے ہوئے لوگوں پر ارے یلغار کرنا سوئے ہوئے شیر پر ایک کتا بھی چھپٹ جاتا ہے اگر سپر پاور تھا آتا آمنے سامنے کی جنگ ہوتی آمنے سامنے کا مقابلہ ہوتا وہ سپر پاور دس سال تک خربوں ڈالر جس نے گوا دیے اور جس نے ہزاروں اپنے فوجیوں کے تابوت اپنے یہاں اصول کر لیے اور جس نے عورتوں پر بچوں پر گولی چلائی رات کی تاریخی میں گولی چلائی میرے آخا نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلو کسی درخت کو اکھاڑو نہیں کسی معصوم پر ہاتھ نہ ڈالو کسی عورت پر ہاتھ نہ ڈالو اور جس علاقے کے اندر جاؤ فوراً تم جو ہے تلوار بازی نہ کرو بلکہ دیکھو اذان آتی ہے یا نہیں اذان آتی ہے اپنے مارکے کو ختم کر دو میرے آقا نے اتنے کڑے شرائط رکھے یہ بزدل چوہا بزدل کتا رات کے ڈیڑھ بجے بچوں پر عورتوں پر گولیاں چلا کر دس سال تک اور وہ بھی سامنے والے کو اس کا مقصد پورا کر کر یہ اسامہ بحری شہادت پانا چاہتا تھا بحری شہادت اسے دے دی یہ اسامہ انیس سو جو ہے نبے کے آس پاس جب یہ توڑا بوڑا کی پہاڑیوں کے اندر تھا ایک صحافی گیا اور اس نے انٹرویو لیا حضرت اسامہ سے کہا امریکہ تمہارا دشمن ہے جان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر امریکہ کی بربادی کے خواب سوچتے ہو مسکرایا مسکراتا چہرہ تھا مسکرا کر کہا کہ اس اسلام کے لیے اور اور نبی کے اس قانون کے لیے مذہب کے لیے اللہ اسامہ کا محتاج نہیں اسامہ نصرت خدا بندی کا محتاج ہے ہم جو جنگ جی کے دیں گے وہ اسامہ کے بلبوتے پر طالبان کے بلبوتے پر نہیں نصرت خدا بندی پر اور ہمارا یقین ہے ہم غار میں رہے ہم جو ہے گنبتوں میرے ہیں ہم آبادی میرے ہیں نصرت خدا بندی ہمارے ساتھ ہے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تمہارے جان کے دشمن ہے تو فرمانے لگے ہماری جو ہے اس وقت یہ تھا بش تھا انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا حضرت اسامہ نے جا کر اس بش کتے سے کہہ دو کہ بش تجھے شراب سے جتنی محبت ہے اسامہ کو اس سے سو گنا زیادہ شہادت سے محبت ہے کیا موت سے ڈراتا ہے کیا موت سے ڈراتا ہے جو چاہا مل گیا انہوں نے اس وقت کہا تھا میری بندوق کی آخری گولی تک میں یہود و نصارہ کا مقابلہ کروں گا اور بندوق کی گولیاں ختم ہو جائیں خون کے آخری خطرے تک اس ظالموں کا مقابلہ کروں گا اور پھر میں ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتا میں سمندری شہید ہونا چاہتا ہوں اللہ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اللہ نے شہید بھی کروا دیا اللہ نے سمندر کے اندر ان کی امانت کو بھی پہنچا دیا اسامہ کامیاب ہوا امریکہ کامیاب ہو آج میڈیا کے ذریعے سے اپنے گن گا رہا ہے کہ ہمارے کمانڈوز میں یہ طاقت یہ قوت آج تبھی بھی ایک ہیلی کاپٹر مار کر گرایا ان کے لوگوں نے اور حضرت کے فرزن ہیں حمزہ انشاءاللہ اللہ دس قدم اور آگے حضرت کو نکالے گا حمزہ کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو جوا مرضی تھی بہادری تھی وقت کی جہالت سے ٹکر لینے کی انشاءاللہ حضرت اسامہ کے فرزن حضرت حمزہ میں خدا و طاقت اور قوت پیدا کرے گا جو اس وقت اللہ نے ان کو حفاظت سے وہاں نکال لیا حضرت کی شہادت سے اطمینان نہیں ہے حضرت حمزہ جو بچ کر چلے گئے آپ کے فرزند ارجم ارجمن انیس سال بارہ یا انیس سال کے آس پاس عمر ہے انشاءاللہ اسا ابھی بچپن کے جو ویڈیو ہیں بچوں کو وہ جہاد کی تحریک جہاد کا جذبہ اگر آپ نے تصویر دیکھی ہے ایک ننا منا خوبصورت بچہ اور پیشانی کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے امریکہ بڑا نہیں گن بڑا نہیں اور کمانڈوز بڑے نہیں میرے اللہ کی طاقت میرے اللہ کی قوت بڑی ہی ہوئی ہے یہ وجہ اب نہیں مرنا تھا انہوں مرگے سے سچی کیا یہ کون یہ دنیا کے کتوں کی بولی ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت شہادت اللہ نے ہر خواہش کو پورا کیا ہر تمنا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا کیا میں کہتا ہوں کہ حضرت اسامہ کی اس شہادت نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی تحریک پیدا کر دی ہے ایک نئی جان پیدا کرتی ہے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاؤ ایمان کی تجدید کرو اور جہاد کی بیعت کرو اس کے بغیر دیکھو یہ ہندو کہتے ہیں جہاد دہشت گردی یہ بم پھوڑا جہاد یہ سب نہیں پاکیزہ جہاد جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے دہشت گردی اور اسلام کا کوئی سمبند نہیں ہے اسلام سلامتی کا نام ہے ایمان امن کا نام ہے ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے اسلام کو جو مانتا ہے مومن ہے مومن کے معنی امن والے کے ہیں مسلمان مسلمان سے ملتا ہے السلام علیکم کہتا ہے good morning good evening good afternoon نہیں کہتا گڈ مارننگ کا مطلب تو دوپہر کو مر جا گڈ آفٹر نون کا مطلب تو شام کو جنازہ نکل جائے اور گڈ ایوننگ کا مطلب گڈ نائٹ کا مطلب صبح میں تو بچھانے سے اٹھے ہی نہیں خدا تجھے غارت کر دے السلام علیکم اللہ کی سلامتی ہو وہ رحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہو وہ برکات ہو اللہ کی برکتیں ہو اللہ اکبر ارے کمیلا اس سلام کے معنی کو سن کر تو مسلمان ہو جا دنیا میں مزے ملیں گے قبر میں مزے ملیں گے آخرت میں مزے ملیں گے اور دیکھا آپ نے حضرت وسامہ کی شہادت کے بعد انگریزی ممالک میں ان یہودی اور عیسائی پلوں کے شہروں کے اندر خوشیاں منائی گئی ارے بڑی مایوسیوں کے بعد تو ایک خوشخبری ملی تھی بیچاروں کو ہر دن افغانستان سے آج کتنے تابوت آئے ٹو ہنڈریڈ عراق سے کتنے آئے ون سیونٹی فائیو اور فلسطین یہ روزانہ خبریں سن سن کر اتنی بیوائیں ہوئی اتنے یتیم ہوئے اتنے فوجی مرے اتنے کمانڈوز مرے اتنے ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے یہ میڈیا میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے ایک شہید ہوتا ہے اس کے پیچھے دو لگ... آگے دو صفر لگا کر سو بتاتے ہیں اور یہ دس ہزار مرتے ہیں ایک بتاتے ارے جو خبریں ان کی ہیں اور یہ تو میڈیا جھوٹا اب حضرت اسامہ کی شہادت کے بعد میرے اللہ کی قسم جن لوگوں نے آپ کی شہادت کی خوشیاں منائی لکھ کر رکھ لو خون کے آنسو روئیں گے اس شہادت نے مجاہدوں کے اندر البدر ایک مشین انہوں نے شروع کیا اور اس کا نام رکھا البدر آپ نہیں جانتے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں قیامت کے دن میرا دامن پکڑنا حضرت اسامہ کی شہادت اور اس جمعہ تک کتنے چہلم بھی نہیں ہوا بھی بیسواں بھی نہیں ہوا حضرت کا اللہ کی قسم دسیوں فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا افغان پولیس اہلکار کو ٹھکانے لگا دیا نیٹو کے تقریباً جو ہے کئی درجن فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا البدر مشین جو خاص حضرت اسامہ کی شہادت کے یہ کس نے کیا اگر صدام کی طرح گرفتار کرتا عدالت کے اندر مقدمہ چلاتا یہ البدر مشین وجود کے اندر نہیں آتا یہ البدر جو تحریک کو پیدا کیا خود یہ امریکہ کی حماقت تھی امریکہ کی بے وقوفی تھی کہ اس نے حضرت اسامہ کی شہادت کے بعد چہرے میں جو چمک دیکھی چہرے کے اندر جو روشنی دیکھی چہرے میں جو نور دیکھا جل گیا بھول گیا کہ یہ نور اگر میں مسلمانوں کو بتاؤں گا دنیا والوں کو بتاؤں گا گھر گھر کے اندر اسامہ پیدا ہوگا تو اس نے اس نور کو کفن کی چندی کے اندر تابوت کے اندر پوشیدہ کر کر اس نے یہ چاہا کہ سمندر کی تاریخی کے اندر میں ڈبا کر رکھ دوں میں اس کو جو ہے وہاں پر میں چھپا کر رکھ دوں لیکن میرے رب نے کہا فنادا الظلمات اللہ اللہ کنت سبھانک الظالمین کن تو ونجینا اللہ من الغم جی میرا اللہ اگر تو یونس کے ساتھ یہ کہتا کہ میں نے یونس کو بچا لیا قرآن کی آیت یہاں پر ختم ہو جاتی یونس کا واقعہ یہاں پر ختم ہو جاتا اگلی آیت پڑھو جب نہ لہو ہو من الغم میرے اللہ نے کہا کہ ہم سمندر میں شہیدوں کی پکار سنتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں یونس کی طرح اسامہ کی پکار سنتے ہیں سمندر کے اندر غرق ہونے والے ہم جو ہے موبینوں کی پکار پکارنے والوں کی پکار سنتے ہیں کولو کلام پاک فسٹ جب لہو بولے من غم ہم ان کی پکار سنتے ہیں ہم ان کو غم سے نجات دیتے ہیں مولا تو نے کہا کہ یہ بات یونس کے لیے خاص نہیں بلکہ ہر مومن کی پکار کو سن کر آپ جواب دیتے ہیں اور آپ نے کئی مقامات پر کہا کہ یہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے میرا اسامہ زندہ ہے وہ تجھ کو پکار رہا ہے اے اللہ جی رہا ہوں مین غم تو کر دے وہ کزالی کا ننجری مؤمنین اور کہا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے دیکھ لینا کہ یہ شہید کا نور ایک دن عالم کو چمکائے گا یہ شہید کی خوبصورتی یہ حسن یہ کلیوں کا تبسم ایک دن امریکہ کو تباہ کرے گا یہود کو غلط کرے گا راستہ اسامہ کا کامیابی کا راستہ ملا عمر کا کامیابی کا راستہ الا کلیمت اللہ کا کامیابی کا لگے رہو جماعت میں لگے رہو جمیت میں لگے رہو مسجدوں میں لگے رہو خانخواہوں میں لیکن انجن اسامہ کا نہ چھوڑو انجن جہاد کا نہ چھوڑو انجن بدر کا نہ چھوڑو انجن عہد کا نہ چھوڑو جو اپنے ڈبوں کے اندر رہ گیا اور انجن سے ناتا توڑا میرے رب کی قسم وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اور پھر اللہ اس کو زلیل بھی کرتے ہیں بنگلور کی سرزمین میں ایک مدرسے کا جل سے دستار بندی ہوا دیکھو ہم نے کہا کہ بھائی غیر مسلموں کو مدعو کرنا اور میوزک کا استعمال کرنا داڑی مڑوں کو اسٹیج پر بٹھانا اور داڑی مڑوں کے ذریعے سے نبی کے بارشوں کو جانشینوں کو سند عالمیت دینا مدرسے کی توہین حدیث کی توہین شفا چبوترے کی توہین فوراً ہمیں انہوں نے سوال کیا تمہارے دیوبند کے جلسے میں اندرا گاندھی آئی تھی نا جمیت کے جلسے میں پنڈت آیا تھا نا دہشت گردی مخال ایک بات یاد رکھو دیکھو ولیمے کی دعوت گھر کے ٹھنڈی کی دعوت گھر کا جمل بھی کھاتا ہے داماد بھی کھاتا ہے اور روڈ والا بھیک منگا فقیر صاف ذرا دے ڈالو نا ذرا دے ڈالو نا انہیں بھی کھاتا ہے وہ بریانی وہ دیکھ کا پکا ہوا داماد جمئی اور جگری دوست کے کھانے میں اس فقیر کے کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے بے وقوف اولیاء سے تعلق نہیں تمہارا ولیوں سے دوستی نہیں تمہاری دیوبند کی دشمنی رگو ریشے کے اندر خون کے قطرے قطرے کے اندر دیکھو اندرا گاندھی کو دیوبند نے نہیں بلایا تھا اندرا گاندھی ہمارے بزرگوں کا تلوے چاٹ کر بغیر اجازت کے آ گئی تھی اور جب آئی تھی ست سالے جلسے کے اندر جھگڑا ہو گیا تھا اور ہمارے یو پی کے علماء نے سوری کو ہٹاؤ نکالو اسٹیج سے پھینکو ایسا نہیں کہ اس کی پھول مالا ڈالی گئی اس کی عزت دی گئی اور اس جو ہے کافی عورت کا اعزاز کیا گیا دو چیزیں ہیں ایک دن بلائے کسی سیاسی آدمی کا آنا اور آ کر یہ سمجھنا کہ اس مدرسے میں میں اگر ہمارے شیخ الحدیث کا آشیواد لوں گا ان طلبا کا آشیواد لوں گا ان کی دعائیں لے گی اللہ مجھے الیکشن میں کامیاب کرے گا اللہ مجھے دنیا میں کامیاب کرے گا یہ عزت کی چیز ہے اسے چھوڑ کر جلسے دستار بندی کی عظمت بڑھانے داڑی مڑے کو بلانا جلسے دستار بندی کے بخار کو بڑھانے پریسٹیٹ کو بڑھانے بھیڑو چمار کو بلانا یہ کم ظرفی کمینہ پن کی دلیل ہے یقیناً ان جلسوں کے اندر غیر مسلمین آئے تھے لیکن ہمارے اکابرین نے ان کو جو بلایا تھا کہ ان کے آنے سے مدرسے کی رونق بڑھے گی روشنی بڑھے گی اس لیے نہیں بلکہ وہ محتاج بن کر آئے تھے اور یہاں جو ہم بلاتے ہیں اس لیے کہ ان کے آنے سے جلسے کی رونق بڑھے گی میلاد کے جلسوں میں سیرت کے جلسوں میں یقیناً آپ غیر مسلم مہمانوں کو مدعو کیجیے لیکن اس لیے نہیں الیاز باللہ بلّا باللہ بلّا اگر کوئی یہ سمجھے گا ان کے آنے سے جلسے کی رونق بڑھ گئی کافر ہو جائے گا بھیڑ چمار کے آنے سے کیا سیرت کی رونق بڑھے گی یا کافر و چمار سیرت سے استفادہ کرے گا بتائیے آپ اگر یہ سمجھ کر بلاتے ہیں آئیں گے دین کی باتیں سنیں گے مدرسے کا ماحول دیکھیں گے لیکن لگ نہیں رہا تھا مدرسے والے شان پتی کر رہے دیکھے ہندوستان کا پریزیڈنٹ آیا تھا صدر آیا تھا پلا آیا تھا اس کا باپ سو جنم لے کر آ جائے میرے اللہ کی قسم مدرسے کے واچ مین کے چپل کی جوتی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ مدرسہ کوئی گھروں نہیں ہے یہ مدرسہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ مدرسہ دار ارقم کا بچہ ہے یہ مدرسہ سوا چبوترے کا بچہ ہے یہ مدرسہ قال اللہ قال رسول سدائے لگانے کا جو ہے مرکز ہے اس مدرسے میں کافر چمار داڑی مڈے فاسق فاجر کو عزت دینا کتاب جو ہے مشکا شریف کی روایت ہے کہ جو غیر دیندار کو جو غیر جو ہے اسلامی حرکات و سکنات کرنے والے کو عزت دیتا ہے آخا نے فرمایا کہ اس سے اللہ کا عرش کام جاتا ہے یہ جلسے نہیں اللہ کے عذاب کو دعوت اسبیت اصبیت میں فلاں مدرسے کا کیا گنا کرے تو بھی سو گنا معاف کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں چھوڑو مطلب پرستی مکتب پرستی مدرسہ پرستی اللہ پرستی کو اختیار کرو قرآن پرستی کو اپناؤ ضرور ہلکی رو لیکن امام حدیفہ کی پوجا نہ کرو ضرور نقش بندیا صابریا اور جو ہے ضرور ہو لیکن پیرانے پیر کی پوجانا پر بات اللہ ہی کی مانو بات رسول ہی کی مانو دنیا کے اندر بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے وہ جہاد کے راستے میں بھی الا کلیمت اللہ کے راستے میں بھی حق پر ہوتا ہے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں ڈاکومینٹس پورے صحیح ہیں لیکن ایک ٹریبل اسٹار ہے اور ایک جو ہے اے سی پی ہے جیپ کھڑائے ہوئے ہے مسلمانوں کے ساتھ تعصب برتتا ہے دشمنی برتتا ہے خام خواہ پریشان کرتا ہے ایئرپورٹ میں ستائے گئے راشن کارڈ کی قطار میں ستائے گئے حضرت مولانا سیدنا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے راستے کے اندر چیکنگ ہوتی ہے جس کو شروط اور متوا کہتے ہیں وہ خامخا جو ہے پاسپورٹ دیکھا اقامہ دیکھا حج کا ویزا دیکھا حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنے لگے تو کافی وقت ہو جائے گا تو اس لیے حضرت نے ایک وظیفہ بتایا اور حضرت کے مریدین تا حیات اس وظیفے پر عمل کیا کرتے تھے تین چار لفظ ہیں اللہ کے نام اگر یہ پڑھا جائے تو ظالم کے ظلم سے اور ظالم حکمران کے شکنجے سے ہم بچ سکتے ہیں بشرتے کہ ہم حق پر ہوں یہ نہیں کہ ہم نے ٹیکس چوری کر رکھی ہے ڈاکومنٹس کے اندر خرد برد کر رکھا ہے اور پھر اللہ کے نام پڑھنے لگے تو حرام ہے صحیح ہے لیکن ظالم ستاتا ہے وہ اور مولانا روم کا جو واقعہ لڑکی والا وہ باقی رہ گیا ہے اور پھر عنوان بھی باقی رہ گیا انشاءاللہ شہادت ہی ایسی لذت ہے کہ جو اس دریا میں غوطہ مارتا ہے نکلنے کو جی نہیں چاہتا میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ آنکھوں کا زنا نظر بد کیا گنا ہے اور اس گنا کے اثرات ہم پر کیسے مرتب ہوتے ہیں عنوان ہی ٹچ نہیں ہوا شہادت کے کہنے میں یہ مزہ سننے میں یہ مزہ تو جامع شہادت پینے میں کیا مزہ دیکھو پتہ ہی نہیں لگا پونے ایک بجے شروع کیے ہیں اور دو دس ہو گئے شہادت سے ہم ہٹے نہیں شہید سے ہٹے نہیں حضرت اسامہ سے ہٹے نہیں اور شہید کی بیویاں شہید کی خواہشیں شہید کو اس وقت کی لذتیں یہ ایسا مزہ اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے اور حضرت عمر فاروق نے جو دعا کی تھی یہ دعا آپ پڑھے اللہ عمر زخنا شہادت سبیق اے اللہ تیرے راستے کے ہمیں شہادت نصیب فرما عمر تو عمر تھا بڑا عجیب و غریب تھا وہ کربلا میں مرنا نہیں چاہتا تھا وہ ہندوستان میں پاکستان میں ایبٹ آباد میں مرنا نہیں چاہتا تھا وہ بحر ہند میں نہیں مرنا چاہتا تھا شہادت بھی چاہیے تھا اور مدینے کی موت بھی چاہیے تھا فرمایا وہ جل امواتنا فی بلدی رسولک اللہ شہادت بھی دے اور مدینے کی بھی موت دے نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کی مسجد کے اندر امامت فرما رہے تھے اور قاتل نے نیزہ مارا شہادت بھی ملی نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں موت بھی نصیب ہوئی تو یہ دعا ہمیشہ کرو اللہ عمر زخنا شہادت فی اے اللہ تیرے راستے کی شہادت بجالنا وجعل امواتنا فی بلدی رسول موت بھی تیرے شہر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ مدینے میں جہاد مدینے میں لڑائی مدینے میں قتل و قتال مدینے میں گولیاں چلنا اللہ دینا چاہے اسباب پیدا کر سکتا ہے شاید میں نے پہلے واقعہ بیان کیا کہ جے پور کے ایک راجستھان کے ایک مقام پر میرا بیان تھا واپسی میں جے پور ایئرپورٹ جانا تھا تو کافی وقت تھا میں نے کہا کہ جے پور کی سیر کر لوں اب کسے پکڑوں ملا کو مدرسہ چاہیے تھا ایک جو ہے مدرسے کا پتہ کیا مدرسے میں گئے اور وہاں کے اساتذہ نے ہمارا غیر مقدم کیا اور ہمیں لے کر جو ہے راجستھان وغیرہ دکھایا اور جے پور کی جو ہے ہمارے سیر کرائی انہوں نے کہا اس مدرسے کے محتمین کی عمر مشکل سے تیئیس سال تھی ہمیشہ یہ بڑے مخلص اللہ والے تھے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ مدینے کی شہادت دے مدینے کی شہادت دے میں نے کہا وہ کیسے ہوگا ہوا یہ کہ جب وہ حج کے لیے گئے مدینے طیبہ کے اندر کڑاکے کی دھوپ تھی سہن کے اندر پانی کی ایک ٹنکی تھی وہ شاید نماز اس ٹنکی کے سائے میں پڑھ رہے تھے فرماتے ہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں ٹنکی گری اور اسی حالت میں جامع شہادت انہوں نے نوش کر لیا میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے حضرت عمر فاروق کی دعا کو سنا مدینے کی شہادت دی اور جے پور کے مدرسے کے جو محتمین صاحب ہیں کم عمری کے اندر اللہ نے انہیں شہادت بھی دی اور مدینے کی بھی شہادت دی میرے اور آپ کے لیے جو ہے مشکل ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بہرحال اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے حضرت اسامہ کے پسمان کو صبر جمیل نصیب فرمائے خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کی جو بیوہ اہلیہ ہیں ان کو یہود و نصارہ کے چنگل سے اللہ آزاد فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ البدر جو تحریک ہے مشین ہے وہ جذبات ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین باقدان الحمد للہ العالمین